منتری مرتبہ راجا پتی منتری مرتبہ خوشی سوتی نارائن سین بھائی کا تو مانی جمعی مجھے امام خزانے میں تیری حکومت دلائیں کیا کہ زمان اللہ ہر برابر خدا تمام برابر خدا کہ مانی دنیا حلیت کا اوپر واسطہ کہ میں بے شار ہوں میں دنیا اپنے لے بانے کروں اللہ قرآن کو پیدا جانے فرمائنے اگر ہم قدر مطلب کی شپ من پوری دنیا تک کی ہم کو پریشان

خوشی ہوتا محمد کو محبت سے زبانی پر محمد پر اچھا خوشی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری محمد منی من یعنی کہ واقعی من نبی من سردائی من پیغمبری من اخت دوستی لیکن وعدہ کی سنت جان اور کمان وجہ کے کے کے کا دوست پسند واپس رکھا تو مجھے یاد کر محمد سکی نمازی سکی عبادت گزاری یا کچھ گل گلا اپنا چہرا اور رشتہ ہوگی اور چلا تشریف منا ایسے ہو سب یا واسطہ محمد رسول اللہ کا روح بنائے منا کو سنی مقابل ہو کر